المصلحين جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے ہم نے انہیں حکمت و علم عطا فرمایا نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت شہر میں آئے جب کہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے یہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا یہ ایک تو ان کے رفیقوں میں سے تھا اور یہ دوسرا ان کے دشمنوں میں سے ان کی قوم والے نے ان کے خلاف جو ان کے دشمنوں میں سے تھا ان سے فریاد کی جس پر موسا علیہ السلام نے اس کے مکہ مارا جس سے وہ مر گیا موسا علیہ السلام کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے پھر دعا کرنے لگے اے میرے پروردگار میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا آپ مجھے معاف فرما دیجئے اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا وہ بخشش کرنے والے اور مہربانی کرنے والے ہیں موسا علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ جیسے آپ نے مجھ پر یہ کرم فرمایا میں بھی اب ہرگز کسی گنہ گار کا مددگار نہ بنوں گا صبح ہی صبح ڈرتے دبتے خبریں لینے کو شہر میں آ گئے کہ اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا ہے موسا علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اس میں شک نہیں کہ تو تو سریح بے راہ ہے پھر جب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا تو وہ فریادی کہنے لگا کہ اے موسا کیا جس طرح آپ نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے مجھے بھی مار ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ملک میں ظالم و سرکش ہونا ہی چاہتے ہیں اور آپ کا یہ ارادہ ہی نہیں کہ ملاپ کرنے والوں میں سے ہوویں سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے موسا علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی کا قتل موسیٰ علیہ السلام کے لڑکپن کا ذکر کر کے اب ان کی جوانی کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت و علمتا فرمایا یعنی نبوتی نیک کار ایسے ہی بدلا پاتے ہیں پھر اس واقعے کا ذکر رہا ہے جو موسا علیہ السلام کے مصر چھوڑنے کا باعث بنا اور جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ان کا رخ کیا یہ مصر چھوڑ کر مدین کی طرف چل دیے آپ ایک مرتبہ شہر میں آتے ہیں یا تو مغرب کے بعد یا ظہر کے وقت کہ لوگ کھانے پینے میں یا سونے میں مشغول ہیں راستے زیادہ چل نہیں رہے تو دیکھتے ہیں کہ دو شخص لڑ جھگڑ رہے ہیں ایک اسرائیلی ہے دوسرا قبطی ہے اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے قبطی کی شکایت کی اور اس کا زور و ظلم بیان کیا جس پر موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور ایک گھونسا کھینچ مارا جس سے وہ قبطی اسی وقت مر گیا موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے اور کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے اور شیطان دشمن اور گمراہ ہے اور اس کا دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہونا بھی ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے لگے اور استغفار کرنے لگے اللہ تعالیٰ نے بھی بخش دیا وہ بخشنے والے مہربان ہیں ہی اب کہنے لگے اے اللہ آپ نے جاؤ عزت بزرگی اور نعمت مجھے عطا فرمائی ہے میں اسے سامنے رکھ کر وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی کسی نافرمان کی کسی امر میں موافقت اور امداد نہیں کروں گا قتل کا راز فاش ہو گیا موسا علیہ السلام کے گھونسے سے قبطی مر گیا تھا اس لیے آپ کی طبیعت پر گھبراہٹ تھی شہر میں ڈرتے دبتے آئے کہ دیکھیں کیا باتیں ہو رہی ہیں کہیں راز کھل تو نہیں گیا دیکھتے ہیں کہ کل والا اسرائیلی آج ایک اور قبطی سے لڑ رہا ہے آپ کو دیکھتے ہی کل کی طرح آج بھی اس نے فریاد کی اور دہائی دینے لگا موسا علیہ السلام نے فرمایا تم بڑے شریر آدمی ہو یہ سنتے ہی گھبرا گیا جب موسا علیہ السلام نے اس ظالم قبطی کو روکنے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو یہ شخص اپنے کمینے پن اور بزدلی سے سمجھ بیٹھا کہ آپ نے مجھے برا کہا ہے اور مجھے پکڑنا چاہتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے شور مچانا شروع کر دیا کہ موسا کیا جیسے تم نے کل ایک شخص کا خون کیا آج میری جان لینی چاہتے ہو کل کا واقعہ صرف اسی کی موجودگی میں ہوا تھا اس لیے اب تک کسی کو پتہ نہ چلا تھا لیکن آج اس کی زبان سے اس قبطی کو پتہ چلا کہ یہ کام موسا علیہ السلام کا ہے اس بزدل ڈرپوک نے یہ بھی ساتھ ہی کہا کہ تم اے موسا زمین پر سرکش بن کر رہنا چاہتے ہو اور تمہاری طبیعت میں ہی اصلاح نہیں قبطی یہ سن کر بھاگا دوڑا دربار فرعونی میں پہنچا اور وہاں مخبری کی فرعون کی بددلی کی اب کوئی حد نہ رہی اور فوراً سپاہی دوڑائے کہ موسا علیہ السلام کو لا کر پیش کریں